عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول میں اپنے خادم کی غلطیوں کو کتنی بار معاف کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے اس سوال پر خاموش رہے اس نے پھر پوچھا اللہ کے رسول میں اپنے خادم کی غلطیوں کو کتنی بار معاف کروں آپ نے فرمایا ہر دن ستر بار معاف کرو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انچاس یہ حدیث صحیح ہے